فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا پس یہود کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر کچھ حلال چیزوں کو حرام کر دیا جو ان کے لیے پہلے حلال کی گئی تھیں اور اس وجہ سے کہ انہوں نے بہتوں کو اللہ کی راہ سے روکا یہاں ظلم سے مراد وہ بڑے بڑے گناہ ہیں جن کا ارتکاب یہودیوں نے کیا تھا اور جن کا ذکر آیت 155, 156 اور 157 میں آ چکا ہے ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر بعض حلال چیزوں کو حرام کر دیا جو پہلے سے ان کے لیے حلال تھیں حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس تحریم سے مراد یا تو یہ ہے کہ یہودیوں نے خود تورات میں تحریف کر کے اپنے اوپر کچھ حلال چیزوں کو حرام بنا لیا تو گویا تقدیر میں اللہ نے ایسا ہی ہونا لکھا تھا یا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں کچھ ایسی حلال چیزوں کو حرام کر دیا جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں اور یہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہوا انہوں نے اللہ کے بہت سے بندوں کو سرات مستقیم سے روکا سود کھایا جب کہ انہیں اس سے روکا گیا تھا اور لوگوں کا مال ناجائز راستوں سے کھایا مثال کے طور پر علماء یہود نے یہودیوں کو ان کی خواہش کے مطابق فتوے دیے اور ان سے رشوت لی